میں آج کا موضوع جو ہے جو اسلامک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ہے اسلام کا مسلم تک کیا ہوئی ہے دوستو یوں تو جو مملکت کی قائم ہوتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام عمل قائم ہوتا ہے اور بغیر خصوصی طریقوں سے کوئی بھی حکومت چلائی نہیں جاتی بقول اللہ تعالی ہوتے بغیر نظم کے کسی حکومت کا قیام ممکن نہیں اور نہ کوئی امور ایسے ہیں جو بغیر کسی نتی سے چل سکے اب وہ کون سی خاص باتیں ہیں جس سے اسلام کا نظام مملکت دوسرے نظام ہے منتقل سے جدا جانا ہے اس کے کیا انتظاری نشانات ہیں یا کس طور پر خلافت و رابطہ کو کمانے میں مسلمانوں نے اس چیز کو جو بکاو لائے ہیں اور کس طور پر جو نظام دنیا میں چلا اور اس کا فائدہ کیا ہے دوستوں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام دنیا کے تمام نظاموں سے جدا جانا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے چین جتنے بھی کام ہوتے ہیں اسے صرف دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کی کم بنیادیں ہیں اور ہر اس کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ فزیکل حقائق پر نہ طبیعتی نظریات پر قائم ہیں اسلام کا سب سے پہلا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ صرف اپنی بات کے لیے نہیں گزارتا جو وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں گزارتا اسے اللہ تعالیٰ میں بھیجا ہے اور ایک خاص اہمیت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی شراکت کا تقاضا تقاضا ہے کہ یہ اپنے ان تمام ملاقات ان اپنی تمام خصوصیات کو وجود میں لائے جو کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر رکھتی ہے انسان کی خصوصیت جو سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ السلاط والسلام کو بتائی گئی تھی وہ کیا تھی کہ انہیں جائے اور خلیفہ ہم انسان کو دنیا میں خلیفہ پر تو بھیج رہے ہیں کہ سب سے پہلا نظریہ جو ہے جس وقت اسلامی نظم و مطلب کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اسلام میں کی حکومت کے جتنے کارندے ہیں کام کے سبنے والے ہیں وہ صرف اپنے پیٹ پالنے کی حیثیت سے حکومت کی یا مملکت کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ اس دنیا میں خلفائے الہی کی حیثیت سے کام کریں گے اور ان کا نظریہ جو ہے وہ اس رخ کا نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے پھر دوسرے نظام ہائے کار میں ہوتا ہے وہاں بنیاد اگر دیکھی جائے تو صرف دو چیزوں کا بستی ہے ایک تو یہ کہ مملکت کے نظام کو صحیح رخ سے چلایا جائے اور دوسرا یہ کہ ہر پھر انفرادی طور پر ہر شخص جو کہ حکومت کا کارپردار ہوتا ہے کام کا کرنے والا ہوتا ہے اس کا نظریہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ میں حکومت ہی کے کام کو درست طور سے سلطنت کے امور کو صحیح روپ سے چلاؤں بلکہ اس کے پیچھے اس کا ذہنی پتو منتر جو ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ کے پالنے کا بھی ہوتا ہے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں مملکت کا انتظام چلانا اور مملکت کے نظام کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور ان دو بنیادوں پر جو نظام اٹھے گا اس کے سامنے جتنا یہ محدود نتیجہ ہے اسی کے مطابق اس محدود پن کی بنا پر کمیاں اور کوسائیں آتی چلی جائیں گی دنیا کے نظاموں میں جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہم انسانیت کو ایک عبادت کی حیثیت سے لیں تو جو شخص کسی خاص مملکت کا ملازم ہے اس کی پہلی وفاداری جو ہے اپنی اس مملکت کے ساتھ ہوگی اگر وہ مملکت جابر ہے ظالم ہے جس وقت کی بھی ہے وہ اپنے ملک کا وفادار ہوگا اور اس ملک کا نظام کا جس رخ کا بھی ہے جس نظریہ زندگی سے اس مملکت والے تعلق رکھتے ہیں اسی نظریہ کار کے مطابق اس کی ذہن جو ہے اس کی اس کی نگہداشت ہوگی اور اس کے مطابق کام کو چلائے گا تو تو جو شخص کسی خاص پر اپنی وفاداری کو کسی خاص طبقے کے ساتھ متعلق کر لیتا ہے وہ انسانیت کو ایک پل کی حیثیت سے پورا فائدہ ادر کے ساتھ نہیں پہنچا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ملازمت کا مقصد صرف اپنے پیٹ کا پالنا سمجھ لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے منافع کو اکثر اوقات مملکت کے منافع سے بھی زیادہ سمجھ لیتے ہیں اور مملکت کے منافع کو نقصانات پہنچا دیتے ہیں اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو کہ پیش پروری یا نوازی یا اس طور کی رشوت وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ اسی مساد خاصہ کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں کہ انسان اپنے پیٹ پالنے کے لیے کسی کی ملازمت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو بات میں نے کی کہ اسلام کا نظریہ جو ہے وہ خلافت کا نظریہ ہے اور خلافت کے بارے میں میں کچھ ہاتھ میں نہیں جاؤں گا صرف اشارہ کروں گا کہ اسلام میں آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا خلیفہ کہتے کسے ہیں خلافت نام ہے اس چیز کا کہ ہم کسی اصل سے آئے ہیں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے میں انڈیوائڈیڈ انڈیا میں وائس رائے ہوتا تھا تو رائے کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ تاج کا نمائندہ ہوتا تھا اور تاج کی طرف سے وہ مملکت کے جتنے بھی نظام ہوتے تھے انہیں چلاتا تھا اس کی ذاتی حیثیت اس رخ کی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چلائے ان دنوں میں وائس کو دو یعنی جو کہ قانون کے لحاظ سے دو ڈیزگنیشن سے یاد کیا جاتا تھا viceroy and governor general یعنی ایک اس کی حیثیت وائس ریجنٹ کی ہوتی تھی اور ایک حیثیت گورنر جنرل کی ہوتی تھی اور ہم جو کر رہے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت جو ہے اس کی اللہ کے وائس ریجنٹ کی حیثیت ہے یہ خدا کا نمائندہ ہے جو اپنی حیثیت سے اس دنیا میں کام چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدا کا نمائندہ بن کر کام کو چلائے گا تو اب اس سے نتیجے کے طور پر منطقی طور پر دو چیزیں پیدا ہوئی اس جن احکام کو جہاں نافذ کرنا ہے یا جس طریقہ زندگی کو اس میں رائٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوگا بلکہ خدا کا عطا کرتا ہوگا اور خدا کے عطا کردہ نظام کا نام اسلام ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کی نسبت جو ہے خدا رند قدوس کے بارے میں آپ کا اور ہم سب کا تصور یہ ہے کہ خدا رند قدوس ہمارا محتاج نہیں ہے اور خدا نے اس مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ مخلوق سے زیادہ سے زیادہ لیتا چلا جائے بلکہ خدا بند قدوس کی ذات جو ہے وہ اس وقت سے چلتی ہے من نہ کردم کا شعر ہے من نہ کردم ہر کتاب تو بندہ گنتا گاہ ٹوٹے کنم میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے منافع کو حاصل کروں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں میں انسانی انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدوں کو پہنچاؤں تو اب ان خلیفہ کا کام کیا ہوگا خلیفہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے اکث پر ہوتا ہے یعنی جیسے کہ آتا ہے ہماری کتابوں میں تخلق حلقوب اخلاق اللہ اللہ کے خود کو اپنے اندر لو خدا جس طور پر چاہتا ہے وہ مخلوق سے کسی چیز کو سمیٹنا نہیں چاہتا بلکہ مخلوق کو دینا چاہتا ہے اس لیے اس امت میں جو شخص ہی خلیفہ ہوگا اور خلافت صرف اس کے لیے نہیں جو کہ امیر ہے قوم کا بلکہ ہر شخص اپنے اپنے درجے کے مطابق خلیفہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا اس کی کتاب کا اور یہ میرے لفظ نہیں ہے بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں نیکی کو کے حکم کو چلاتا ہے برائی سے روکتا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ و رسول و کتاب ہی و رسول ہی فلتاب وہ خلیفہ ہے اللہ کا اس کی کتاب کا اس کے رسول کا تو اب اس نقطۂ نظر سے ہر خلیفہ کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے اپنی ذات کو دیکھ کر نہیں چلے گا خدا کو دیکھ کر چلے گا اور مخلوق کی خدمت کے سلسلے میں اس کا نظریہ ابتدائی یہ نہیں ہوگا کہ وہ مخلوق سے لیتا چلا جائے بلکہ اس کا مقصد جو ہوگا مخلوق کو دینا ہوگا وہ اقبال کے لفظوں میں سلطنت بس دین خدمت گری ہمارے ہاں سلطنت جو ہے وہ خدمت گری کا نام ہے عدل فاروق عدل ادل شاہ روقی فکرے ہے گری ہمارے ہاں جو حکومت ہے اس کی بنیاد ادل فاروقی پر ہے اور فقر حیدری پر ہے یعنی بنیاد کیا ہوئی منافع کو مخلوق سے حاصل کرنے کی نیت سے ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے بلکہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے ہم کسی پودے کو قبول کریں گے اور اس بنیاد پر اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں تو اسلام کا نظم مملکت جو آتا ہے اس کی بنیاد اور اس کے ملازمین کے خسائل میں آپ ان دو چیزوں کو بنیادی طور پر پائیں گے وہ یہ کہ اس مملکت کے افراد جو ہیں وہ انسانوں کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے اللہ کا ہو جائے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اب اس بارے میں دیکھیے ایک مشہور بات ہے ہمارے ہاں کہ امیر کون خادم ہوں کون کا امیر جو ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں وہ نظریہ نہیں جو کہ عام طور پر یوں سمجھیے کہا کہنے کو تو وہ بھی سروسز کہتے ہیں لگ تو وہاں بھی سروس کا ہے لیکن اگر برا نہ مانا جائے تو میں یوں کہوں گا کہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی ہماری سروسز ہیں پچھلے دو سو سالہ زندگی کے اور حکومت کے نتیجے کے طور پر یہ ہماری جتنی بھی سروسز ہیں اس میں میرا کے یعنی لیے آپ رہی ہے وہی پرانی میراث انگریزوں والی چلی آ رہی ہے آئی سی ایس والی دوسری اب اس میں کیا چیز تھی اگر آپ انگلینڈ وغیرہ یا دوسرے ممالک میں آپ گئے ہوں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ انگریز جب اپنے ملک میں خدمت کرتا ہے تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں جب وہ حاکم کی حیثیت سے تھا تو اس نے آئی سی ایف کا جو یا دوسرے طبقے کے جن لوگوں کو پیدا کیا تھا تو اس میں اس میں ایک ذہنیت پیدا کرتی تھی اپنے حاکم ہونے کی حیثیت سے وہ کیا تھا کہ جتنی بھی سروسز ہیں ان کے ذہنوں میں ترستوں ہو ایک قسم کی بلندی ہو اور جتنے بھی آئی سی ایف کے آفیسر ہوتے تھے اس زمانے میں ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ پبلک سے اپنے کو کٹا ہو جا سکتے تھے اور اس میں وہ اپنی ایک جان سمجھتے تھے اور اس جان کے باقی رکھنے کے لیے وہ ایک خاص قسم کا اسٹیٹس بھی ان کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا اور وہ اسٹیٹس یہ تھا وہ بات تو سخت ہے ہاں جی وہ صرف کارو جسے کہتے ہیں نا کہ گردن جو ہے وہ جھکنے نہ پائے گردن جو ہے وہ تنگ رہے اور وہ گردن تنگ ہونا جو ہے نا اس کی وجہ یہ تھی شروع میں جب انگریز آئے تو انہوں نے خاص اطلاع چلائی کہ نیٹو جی؟ تو نیٹو کا معنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مقامی مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کالے جو ہیں یہ اس رخ کے ہیں کہ ان سے ایک ایک رخ پر بات چیت ہو نہیں سکتی تو اب آئی سی ایس یا ہماری سروسز کے اندر وہ ایک قسم کی ریت پر گئی کہ ان کا طبقہ جو ہے وہ پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور پر جوڑے گا نہیں اپنے اسٹیٹس کو معیار زندگی کو رکھے گا اور کیونکہ وہ تو باہر کے تھے انہوں نے اسٹیٹس کے بنانے کے لیے کچھ خارجی چیزوں کو رکھ لیا اور خارجی چیزوں سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے نزدیک نوعیت یہ تھی کہ جتنا ہم عالی شان زندگی کو گزاریں گے ہمارا بنگلہ ہوگا موٹر ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا مختلف چیزیں ہوں گی تو اس میں آر زندگی کی بنا پر ہماری عزت ہوگی اور ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں نوعیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے وہ اشیاء سے اونچا اونچا جو اونچے محلات میں رہنے سے نہیں ہے ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے وہ اونچے اونچی چیزوں کے حاصل کرنے سے نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے ان کی اخلاق سے ہے تقبہ سے ہے خدمت گزاری سے ہے ہمارے ہاں اور ان کے ہاں یہ فرق تھا لیکن افسوس ہے کہ حق بات کرنے چھپائی نہیں جا سکتی حق بات یہ ہے کہ وہی حصہ ابھی تک ہم نے چلا آ رہا ہے اور ہم نے اس وجہ سے بہت ساری کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہیں اب جب کہ غیروں کی حکومت جا چکی ہم اپنا بھی اپنا کے بن کر اپنے طور پر کام نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے اپنے اندر ایک جدا گانا چاہیں گے سمجھتے ہیں یا تو اسی پبلک سے ہیں ہمارے بہت سارے میرے اپنے کئی شاگرد کا لفظ تو کہنا اپنی بڑائی کا ہے لیکن بہرحال ہمارے بہت سارے ساتھی سی ایف پی ہوتے ہیں سی ایف سی ہو گئے تو سی ایف سی جس دن کے وہ ہو گئے اس دن سے ان کے ریویو میں ایک قسم کا فرق آیا اور جب کہ وہ ٹریننگ کر کے آ گئے تو پھر تو وہ ایسے بولتے ہیں ایسے بولتے نہیں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں یعنی میں سب کا بہت اچھے بھی ہوتے ہیں یعنی ایکسپشنل کیسز تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں میں جی؟ میں یعنی کسی میرا کسی کو تان تنقید کرنا وہ مطلب میرا نہیں ہے میں صرف کچھ چیز کو کرنا چاہتا ہوں جو کہ یعنی ان کے ان کے جرسے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا نظم مملکت جو ہے وہ اپنی بنیاد کو خدمت کری اور اخلاق پر رکھتا ہے اس بنا پر دور صحابہ میں اگر کسی کے ذمہ کوئی کام سے کیا جاتا تھا اور اسے اکثر اوقات کہا گیا کہ تو اس کا عورت لے لے تو بہت وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم اس کا بدلہ اس دنیا میں لینا نہیں چاہتے ہم آخرت میں لیں گے ایک مرتبہ سید نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ایک کام کیا ایک جگہ کا گورنر بنانا چاہا تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اپنا سامان بھی ہے میں اسے خدا کے لیے کروں گا اور اس لیے کروں گا کہ میں اپنی آخرت میں اس کے ذریعے سے ایک مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے کہا بے شک تمہاری نیت جو ہے وہ تو درست ہے لیکن میں نے بھی اس طور پر نبی پاک بات سے عرض کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ تم معاوضے کی نیت سے نہ لو بلکہ اس نیت سے لے لو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تم اپنے دل میں طالب بن کر مال کے پیچھے نہ پھرو اگر تمہیں مل جاتا ہے اور تم غنی ہو جاتے ہو اسے منافع خیر پر خرچ کر دینا لیکن اسے لے لو اور اگر وہ اس چیز کو چلاتے نا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ باپ کے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے خلافت کی کے پہلے یہ تھے تجارت کرتے تھے کپڑے کی اب جس وقت خلیفہ ہوئے تو خلافت میں ان لوگوں کی خلافت اس رخ پہ ہوتی نہیں تھی کہ ہم اپنے لیے کسی نفع کو حاصل کر لیں بلکہ اس رخ سے وہ خدمت کرتے تھے کہ جس دن وہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ایک عورت تھی مدینے کی بڑھیا عورت تھی اور اس کی وہ بکری وغیرہ دکھ دیا کرتے تھے اسے جب علم ہوا کہ خلیفہ خلیفہ ہو گئے ہیں امیر وہ بکر صدیق تو کہنے لگی کہ میری بکریوں کو کون حق دوڑے گا تو کہنے لگے پہلے میں ایک سے اس کی خدمت کرتا تھا مجھ پر تیرا ڈبل حق تو کیا میں دو رقم سے تیری خدمت کرتا تو اب یعنی ان کی زندگی نہ دن میں اور نہ رات میں آرام کی زندگی نہیں گزرتی تھی وہ کسی خلافت کے عہدے کو یا کسی ملازمت کے عہدے کو اپنے لیے پھولوں کا تاج نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہ وہ کانٹوں کی سیز سمجھتے تھے اور اس کے لیے اتنا فکر مند ہوتے تھے اتنا فکر مند ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ امرت لطیف نے ایک مقام پر کہا کہ میں کرتا ہوں دیکھیے خیال کیجیے کس ذہن کی سوچتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ خدا خان کی کسی پل میں کوئی سوراخ ہو جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں پھنس کر ٹوٹ جائے تو میں اس کا جواب قیامت کے دن کیا دوں گا کہ تیرے تیری مملکت میں ایسی جگہ تھی اور وہاں ایسی خرابی ہو گئی تو ابو بکر صدیق کس وقت آئے ہیں تو بکر صدیق کو صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر تم اپنے لیے کچھ وظیفہ لے لو تاکہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جائے رشکر میں کہا سب کم سے کم کسی مسلمان کا خرچہ ہو سکتا ہے میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں لوگوں نے مقرر کر دیا ہم نے کچھ بچایا اس میں کوئی سات آٹھ دن کی بچت کے ساتھ حلوہ پکا لیا کوئی میٹھی چیز پکا لی اور ان کے سامنے رکھتی ہے کہنے لگے دوسرا کھانا کہاں سے آ گیا کہ میں تھوڑا سا بچاتی رہی اس سے تو اچھا معلوم ہوا کہ گزارا اس سے کم پر ہو سکتا ہے دوسرے دن حکم دے دیا کہ وہ جو رقم تھی وہ کم کر دی جائے اتنا کم لیتے رہے لیکن جس وقت یہ وفات ہونے لگی ہے تو اس وقت وصیت کی کہ میں نے جتنی رقم مسلمانوں کے مال سے لی ہے وہ میرے آبائی مکان کو دیکھ کر دے دی جائے کیونکہ میں اللہ سے ایسی حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میں نے مسلمانوں کے مال کو کم دیا ہو ابو حضرت عمر نے جس وقت اس بات کو سنا تو کہنے لگے ابو بکر اللہ تیرے پر رحم کرے تو پچھلوں کے لیے معاملے کو سخت کر کے چلا تو یعنی میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلی بنیاد ان کے ایڈمنسٹریشن کے جو کتاب پر دازان تھے ان میں یہ نہیں تھی کہ مال کو جمع کیا جائے بلکہ صرف خلیفہ کی حیثیت سے خادم کی حیثیت سے وہ مملکت کے کاموں کو چلاتے تھے اس بنا پر ان کے ان کے پاس ایسی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے مال کے سمیٹنے کی کوشش کریں اور جب جلد منفاط اور مال کے گھسیٹنے کی کا جذبہ ہو گئی نہیں تو پہلی چیزیں نہ رہے بانس نہ بجے بند کروں نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی غلط طریقے ہیں جس سے کہ مال پیدا ہوتا ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے نہ رشوت کا سوال پیدا ہوگا نہ کسی ناجائز سے طریقوں سے دولت کے پیدا کرنے کا سوال ہوگا یہ تو وہ نظریہ تھا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کے دل میں پیدا کر دیا تھا اور امت کے افراد جب ملازمت کی طرف بڑھتے تھے تو اس نیت سے نہیں بڑھتے تھے کہ ان کے لیے یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے بلکہ اس ایک خدمت کری کا اور اپنے آخرت کے بنانے کا ذریعہ یہ تو بات ہوئی جہاں تک کہ نیت کا تعلق تھا اب اس سے آگے بڑھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مملکت کے لیے میں پہلے موٹے طور پر تین چیزیں اب کر دیتا ہوں اس کے بعد یعنی ان کی صفات کیا ہوتی تھی اس کے متعلق اب کر دوں گا دیکھیے مملکت کے چلن کے لیے بنیادی طور پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے عدلیہ ایک عدلیہ ہوتا ہے وہ عدلیہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جسے قوت ناقبہ کہہ لیجیے یا جسے کہ ہم ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا وہ طبقہ جو کہ نافذ کرتا ہے احکام کو اور تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ بھی سے متعلق ہوتا ہے اسلام کے شروع دور میں نوعیت یہ تھی کہ یہ تینوں کے تینوں طبقات جو تھے سب کے ساتھ اکٹھے چل رہے تھے پھر یہ رفتہ رفتہ خلفا کے زمانے میں خصوصاً سید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تینوں طبقات جو تھے وہ کر دیے گئے اور علیحدہ کر دیے گئے اور ان کی تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی اور ان تقسیم در تقسیم میں کوشش یہ کی گئی کہ ہر محکمہ جو ہے اپنے خاص اصولوں کو اپنائے اور ان اصولوں کے اپنانے میں جو خیال کام کر رہا تھا وہ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انسان کے لیے انسانوں کے لیے عدل کو قائم کیا جائے حکومت کا منشا دنیا میں یہ لفظ ہے اپنے اپنے لفظ لذیذ کے کہ سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہی لفظ ہے کہ اللہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیکس بٹورنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے عدل کے نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور خدمت گری کے لیے بھیجا ہے اگر ہمارے عدل کرنے سے ہماری مالگزاری کی رقم میں کچھ کمی پڑ جاتی ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے ہم فاقے کر جائیں گے لیکن ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے کے گے یہ نظریہ تھا بنیادی طور پر جو کہ تینوں سروسز میں کام کر رہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں سفار کی جن سفار کے نتیجے کے طور پر ان لوگوں کو چنا جاتا تھا کسی کام کے لیے اور یہ ایک عجیب بات آپ جانیے گا کہ آج کل تو ہم لوگ جو ہیں خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ملازمت کے لیے یا کسی چیز کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ منع ہے یا حرام ہے لیکن سب بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں یہ اس وقت اس وقت نوعیت یہ تھی کہ مسلمان اسے ایک امانت سمجھتے تھے اور ایک بہت سمجھتے تھے اور امانت کی کہ انتہائی سخت چیز ہوتی ہے اس کی ادائیگی کا پورا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے عمومی طور پر مسلمانوں میں یہ تیس نظریہ قائم کر رہا نظریہ تھا کہ کسی کام کو اپنے سر پر نہ لے لے سوائے ایسے موقع کے کہ وہ جانتے ہوں کہ اسلام کو میرے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا اس کی دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں سید میں عمر علی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے تمام عمر میں کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں کی اور جس وقت خلیفہ ہوئے ہیں اس وقت کی خلافت کے بعد انہوں نے خطبہ دیا اس نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں خلافت کی طلب نہیں تھی اور نہ میں اس عمارت کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہتا تھا لیکن وہ وقت پر اللہ فہم کرے تو اس سے میرے ذمہ اس کام کو ڈال دیا ہے فرمایا کہ عمر میں صرف ایک مرتبہ میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی تھی عمارت کی اور وہ موقع تھا کہ جس پر خیبر کے موقع پر نبی پاک لسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے تو کہا وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی وہ مل جاتی ہے جی کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ کے رسول کا محبوب ہوں اس وجہ سے میں نے چاہا ورنہ ہوں اور میں نے کبھی اس چیز کی طلب نہیں کی کہ جائے اسی طور پر دوسرے مواقع ہیں کہ دیکھیے حضرت خالد ابن علی رضی اللہ تعالی بہت بڑے جنحم ہیں اور بہت بڑے یعنی آپ سب جانتے ہیں ان کے مقام کو ایک میں نے کہا کہ جس وقت اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اپنی خدمات کی پیش کرنے کی اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ انسان اپنے اپنے آپ کو پیچھے کر لے اگر یہ جانتا ہے دیانت اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں و ملک کے مفاد کے لیے سمجھتا ہے کہ قوم کا اس میں فائدہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں تو اس وقت نوعیت یہ ہے کہ جنگ مسلم جنگ ہو رہی ہے ادھر مسلمان تین ہزار ہیں ادھر ایک لاکھ کا لشکر ہے مگر یہ بات سیکنڈ نے تین جنرل مقرر کر کے بھیجے تھے حضرت جعفر جعفر سیاد وہ شہید ہو گئے اور اس کے بارہ صاحب اتنے حادثہ سے زید شہید ہو گئے جاسد شہید ہو گئے عبداللہ ابن روا شہید ہو گئے یہ تین آدمی تھے تین کے تین شہید ہو گئے اب فوج جو تھی اگر وہ بغیر امیر تو رہ جاتی تو لازم تھی کے تمام ہلاک ہو جاتی اور کوئی وہ فوج کے لوگ بغیر خالد کے کسی اور کو جمع بھی نہیں ہو سکتے تھے اور جس وقت کے خلاف نوعیت یہ ہوئی جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نہیں سنبھالتا تو خود آگے بڑھے اور مسلمانوں کا جھنڈا لیا اور اس دن ان کے ہاتھ سے آٹھ تلواریں ٹوٹ کر گری ہیں اور اس موقع پر جب اپنے وہ تین ہزار کے لشکر کو کامیابی سے واپس لائے جس وقت تو پاک پاکستان نے ساتھ فرمایا ان کے واقعات کو سن کر کہ سرس میں سیو اللہ یا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کو فارقا ہے تو یہ ایک موقع تھا کہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنے کو پیش کیا لیکن ان کی دیکھیے جس وقت حضرت خالد بڑھیں شام وغیرہ کی طرف اور ان علاقوں میں بڑھنے کی نوعیت یہ تھی کہ جدھر بھی خالد بڑھ جاتے تھے یہ مانا گیا تھا وہاں اس وقت کے رونی اور فارسی سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جدھر بھی یہ چلا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگوں نے ایک شخص پر بھروسہ کر لیا ہے اور اسلام جو ہے سوائے خدا کے غیر پر بھروسہ نہیں سکھاتا یہ سمجھیں گے کہ یہ خالد ہوتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے خالد نہیں ہوتا تو کامیابی نہیں ہوتی تو حکم بھیجا خالد کو دیکھیے اور وفاداری اور ان کا اپنے آپ کو سپرد کر دینا ایک عجیب واقعہ ہے بھیجا حکم دیا اور ایک عام آدمی کے ذریعے سے آپ نے بھجوا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ عمر سے اور خالد سے ہم سپا سالاری کو لیتے ہیں اور ابو دیتا ہے جب ہم منتقل کرتے ہیں اور اس کے نقصان کے طور پر ان کے سب سے اس کی ٹوپی پبلک کو اتار دیا جائے اس کے گردن میں ان کی یعنی وہ جو ہے نا اس کے بل جو ہوتے ہیں پبلک کی جہاں ڈال دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ عمر نے اسے مسل کر دیا اور جس وقت کہ حضرت خالد کے پاس یہ حکم پہنچتا ہے پوری فوجیں ان کے محتاط تھیں اور تمام طبقہ ان سے تھپاتا تھا ڈرتا تھا لیکن امیر کے حکم کو پہنچ کر سن کر پسند کیوں نے سرا نہیں کی اور جیسے امیر عمر خطاب نے کہا تھا ویسا تو ویسا مانا اور جو کہ کام تھا جو یعنی اگر وہ اپنی چاہت نوٹ سے لڑ رہے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ خلاف ورزی کر جاتے لیکن ان کا مقصود خدا کی خدا کی رضا تھا اور آخرت کی زندگی تھا اس لیے بادشاہ یعنی ایک کمانڈر چیف کے عہدے سے اتر کر ایک سپاہی کی طرح جو ان سے اگلا قسم کے لوگ تھے ان کے ماتا کام کرتے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ بنیادی مقابلے نہیں تھے جو کہ عمومی طور پر ہوتے ہیں اب اس کے لیے اسلام نے چند چیزیں بنیادی طور پر رکھی اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہر ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ چیزیں جو ہیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ جملہ ملازمین کے لیے ایک قسم کی صفات ہیں دیکھیے قرآن کریم ہمارا جو ہے قرآن کریم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے اندر ان تمام ہدایات کو رکھتا ہے وہ فکرا ہوتا ہے چھوٹا لیکن اس فکرے کے اندر اللہ تبارک کا تعالیٰ بہت ساری باتوں کو بیان فرما دیتے ہیں قرآن کریم کے میں صرف دو آیتوں اور دو واقعات کی طرف آپ اشارہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات کو کر کے اپنی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کروں گا قرآن کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے قرآن کریم جس وقت مصر میں کہاں پڑا اور کاف ساری انتہائی حد تک پہنچ گئی کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا اس وقت مصر میں کہت نہیں پڑا تھا بلکہ گرد و نواز کے جتنے ممالک تھے وہاں بھی کہت تھا اور لوگ بھوکھوں مر رہے تھے حضرت اس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا وہ کہنے کہ وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی جانتا تھا دیکھ چکا تھا ان کی امانت کو ان کی فراست کو ان کے فضائی کو جانتا تھا لیکن انہوں نے جس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو مقرر کرتا ہوں اللہ خطان زمین کے خطانوں پر آپ کو مالیات کا بھی اور زمین کی مالگزاری کا اور وزیر خوراک آج کل کی میں کہہ دو اسے بناتا ہوں تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک بات کہی کہ آپ مجھے بنا دیجیے ان حفیظ العلیم میں جو ہوں حفیظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں تو اسلام کی نکاح ملازم کے لیے یہ دو لفظ اور دو لفظ میں آگے چل کر کہتا ہوں یہ بنیادی صفات ہیں جو کہ کسی یعنی سوشل سروس کی یا کسی مملکت کے ملازم کی ہونی چاہیے حفیظ علیم ایک ہے حفیظ کا لفظ حفاظت کرنے والا اور علیم جاننے والا یہ دو باتیں لے لیجیے آگے چل کر میں دوسری بات چاہتا ہوں تاکہ چاروں چیزیں اکٹھی چل سکیں دوسرا موقع ہے دوسرا موقع ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی بیٹیاں اپنے والد سے سفارش کرتی ہیں کہ اے ہمارے ابا جان اگر آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں تو ملازم وہی بہتر ہوتا ہے منستا جستا القبی القبی المی بہتر ملازم کو ہوگا جو کہ قبی بھی ہو امین بھی ہو یعنی چار کتاب یہاں آ گئے پہلی صفات حفیظ کی ہے دوسری صفات علیم کی ہے تیسری سخت صفت جو ہے قوی کی ہے اور چوتھی صفت جو ہے وہ ہے کی آپ دیکھیے کہ کسی مملکت کے ملازم کے لیے چاہے وہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہوں کسی سروس میں جانے کے لیے مثال کے طور پر آپ ہیلتھ سروسز میں جانا چاہتے ہیں تو لازمی ہوگا آپ اگر ڈاکٹری کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری کا علم آپ کے لیے لازمی ہے اگر آپ انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ کا علم آپ کے لیے لازم ہے اسی طور پر اگر آپ کسی ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا چاہتے ہیں تو کس طور پر نظم مملکت کو چلایا جاتا ہے اور کس طور پر انسان ان راہوں کو صحیح رخ سے آگے بڑھا سکتا ہے اس کے لیے گویا کے انسان کے لیے لازم کر دیا گیا کہ جس ملازمت کو وہ اختیار کرتا ہے اس ملازمت کے متعلقات کا وہ علم رکھنے والا ہے آگے بڑھایا گیا تھا کہ حضرت عمر کسی دکاندار کو بازار میں اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتے تھے جس وقت تک کہ وہ بازار کا دکاندار اپنے ان مسائل کو نہیں جانتا تھا جو تجارت کے متعلق ہوتے تھے فرمایا تو تجارت کے مسائل کو نہیں جانتا اور آ کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے نتیجہ یہ ہوگا یا خود دھوکہ کھائے گا یا دھوکہ دے گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا اور ہم اس لیے حاصل ابھی مقرر نہیں کیے گئے کہ کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تو گوا کے پہلی شخص جو ہے وہ کس چیز کی ہے علیم ہونا جاننا اپنے فن کا ماہر ہونا اور جب تک کہ ماہر فن نہیں ہوں گے آپ مملکت جو ہے اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر طبقے کا شخص جو ہے اس کی اس فن کو نہیں جانتا اس کام پر لگا دیجیے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جائے گا جس سے آج یا کل آپ نقصان اٹھائیں گے دوسری چیز جو فرمائی تھی حفیظ حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا اب حفاظت نہیں کہ کیا ہے دیکھو سب سے بڑی چیز جو ہے آپ کو جو عہدہ سپرد کیا جاتا ہے آپ کو آپ کو جس عہدے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے آپ خدا کی طرف سے اس رسول پاک پاکستان کی طرف سے اور حمل کب کی طرف سے اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی پوری کی پوری حفاظت کریں یعنی ملازمت صرف طلب حقوق کا نام نہیں ادائیگی حقوق کو فرائض کا نام جو ہے وہ ملازمت ہے اگر آپ اپنی ملازمت میں ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ان چیزوں کو اپنا نہیں سکتے جن چیزوں کو کہ آپ کے جنہیں ڈال دیا گیا ہے تو گویا آپ محافظ نہیں ہیں ایک وقت ہوا اپنی اپنی ڈیوٹیوں کا اور اپنے فرائض و حقوق کی حفاظت کرنا اور اتنی حفاظت کرنا اتنی حفاظت کرنا کہ نہ تو وقت میں تیری ہو وقت میں بھی چلایا جا سکتا ہے اور نہ حفاظت کرنی اپنے وقت کی اس رویت سے کہ آپ کی استعداد یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں چار گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے وقت کو بچاتے ہیں یعنی اپنی صلاحیت کو پورے دور پر وہ بتا نہیں جاتے تو اسلام کی نظر میں یہ بھی جی اسلام کی نکاح میں جو بھی جرم ہے کہ چار گھنٹے کے کام کو ہماری طرح نہیں کہ بس دس دن کا کام ہو آپ لوگوں کو نہیں کہتا کہتا میں ہوں کہ دس دن کا کام جو ہے اسے ہم بیس دن میں لمبا کر دیتے ہیں شروع میں مسلمان جو پھیلے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہر فرق اپنے حقوق و فرائض کو جانتا تھا اور ادا کرنے کو اپنا دینی طریقہ سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اس کام کو آج ادا نہ کیا تو کل میری پکڑ ہو جائے اور حفاظت جو چیزیں خود کر دی تھی بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں کہ شہر کے اسٹیشن کی طرف گزر ہوا ہے یعنی کا اسٹیشن جو ہے میں یہ ریلوے کا اسٹیشن کئی مرتبہ کہیں گے کہ ایسی بات کرتا ہے درمیان میں وہاں بہت ساری گاڑیاں پڑی اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں اچھی آتی ہیں لیکن بگڑتی کی بدل ان کا ہلیا بگڑ جاتا ہے وہ کسٹم والے پکڑتے ہیں اور سستے والے وہاں رکھ دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں اب اس کی حفاظت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے ان کا پیٹ بھی نکل جاتا ہے گھوٹے بھی نکل جاتے ہیں سب کچھ نکل جاتا ہے پہلے پھول وغیرہ جہاں بھی پہنچتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور ایک ڈھانچہ سا رہ جاتا ہے آیا یہ مملکت کا مال ہے یہ سب سچا میرا اپنا کئی مرتبہ دل دکھا کہ یہ پاکستان کی چیز ہے اور اس طور پر زیادہ ہو رہی ہے لیکن کیونکہ ہمارے اندر حفاظت کا وہ ذہن نہیں جو کہ اسلام نے پیدا کیا تھا حفاظت کے ذہن کا اندازہ یہ کیجیے ہائے سید حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دو اونٹ تھے وہ پھر دوپہر کا وقت ہے وہ طرف کی گرمی دوپہر کا وقت تھا سید میں حضرت عمر نکلے ہیں اور دو اونٹوں کو نکیل سے پکڑا ہوا اور باہر لے جا رہے ہیں ادھر سب رحمان رامان کے دوسرے صحابی ہیں مل گئے نہیں حضرت علی تھے حضرت علی مل گئے کہیں لگے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ یہ دو اونٹ جو تھے وہ چراگاہ میں پہنچنے سے رہ گئے تھے ملت کا مال تھا امت کا مال تھا تو میں نے کہا کہیں ضائع نہ ہو جائیں یا کمزور نہ ہو جائیں اس بنا پر میں نے کہا کہ ان چراگاہ میں پہنچا دوں کہیں یہ نہ ہو کہ کم اس سے پوچھ ہو جائے کہ نے امت کے دو جانوروں کے لیے تھی پوری خدمت یا ایسے موقع آئے اس پر حضرت علی نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے حضرت نسا کے لیے کہ قبی ان خیر امنست قبی کہ قبیل اور امین اگر کسی نے قبی اور امین شخص کو دیکھنا ہو تو دیکھ لے اس شخص کو دیکھے کہ امیر امین لطف ہے لیکن سامان کے لیے کتنی حفاظت کا فکر کرتا ہے ایک ایک چیز ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو نکاح رکھنی یعنی جہاں تک کرتے تھے کہ خود کھڑے ہو کر اونٹوں کے نشانات تک لکھاتے تھے اور جہاں تک کرتے تھے کہ کوئی چیز اگر آئی ہے مملکت میں تو اس کے بیت المال میں ایک چھوٹی بڑی چیز کی خود حفاظت کرنی اور اسے آگے تک پہنچانے کی کرتے تھے یہاں ایک واقعہ اور نقل کر دوں پتہ نہیں میرا مضمون کے ساتھ پورا نہ ہو سکے کل تک کر لیں کرتا ہوں اچھا جی۔ اور اس کے بعد نوعیت یہ ہوئی ایک دوسرا موقع ہے صحیح حضرت عمر مشک آ گیا کستوری بہت ساری کستوری آ گئی اب بیت مال میں اس کی بوریوں میں دھرنا تھا رکھنا تھا تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ناک کے اوپر رومال باندھا ہوا ہے کام کر رہے ہیں کسی نے کہا حضرت اپنے اتنی تکلیف دیتے ہیں چاہے لگے کہ کستوری کا ایک استفادت یہ ہے کہ اس کی خشب کو سونگا جائے میں ملت کی چیزوں کا بغیر ان کی اجازت کے کیسے استعمال کر سکتا ہوں یہ میری چیز تو نہیں ہے کہ میں اسے استعمال کرتا جاؤں اسے سنتا چلا جاؤں حفاظت سے ایک ایک چیز ایک ایک یعنی چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت کرتے تھے اور یہ چیز صرف بڑوں تک کا کام نہیں تھا جس وقت کے فتح ہوا ہے یہ مدائم اور یہاں ہوا ہے یہ ایران کی فتح ہوئی ہے تو انہوں نے جو خصوصی چیزیں تھیں یہاں بھیجی ایک بکشا تھا چھوٹا تھا جس میں کہ یس جب اس وقت کا بادشاہ تھا اس میں بیچ میں لال جواہر وغیرہ جو انتہائی قیمت کی چیزیں تھیں اس لیے رکھی تھی کہ بھاگتا اور بھاگنے جاؤں جاؤں یہ ساتھ لے کر نکل جاؤں گا نکل جاؤں خدا کی شان ہوگی اس سے رہ گیا تو جس وقت حضرت عمر نے وہ کھولا ہے تو کروڑ ہر روپئے کی اس کی مالیت تھی حضرت عمر نے کہا کہ بے شک وہ امت اللہ اس امت کو خراب نہیں کرے گا جس کا ادنا سپاہی بھی اور ادنا سپاہی نے وہ پیش کیا تھا اتنا امین ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو بھی آگے کی نہیں یہ امانت تھی دیانت جو بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کے سب نے فراہم کی اور دوسری چیز جو میں نے کہا القبی العلیم قبیل العلیم کا مطلب بھی یہی آتا ہے کہ اپنی پوری استعدادوں کو پوری قوتوں کو ملت جس خدمت کو آپ نے سنبھالا ہے اس خدمت کے لیے آپ پورے طور پر اپنی جان کو لگا دیں اور اپنے قواعد جتنے جسمانی ہیں یا آپ کی ذہنی استعداد ہے اس میں کم نہ کریں کیونکہ یہ خیالت یہ خیالت ہے آپ اپنی قوتوں کو روپ بکا جائیں گے ہر وقت تو آپ صحیح رخ سے ملازم ہوں گے اسلامی مملکت کے مسلمان مملکت کا وہی صحیح ملازم ہے جو اپنی جملہ قوتوں کو صحیح رخ سے استعمال میں لاتا ہے اور چوتھی چیز امانت ہے امانت سے جیسے کہ یہ حفاظت والی بات ہے امانت کا بھی رخ یہی ہے کہ انسان امین ہو امین میں آ جاتا ہے امانت صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ ہم کسی کا کوئی مال ہمارے ساتھ رکھ دیا جائے تو ہم اس کی حفاظت کریں بلکہ امین سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے اگر آپ کسی کے حق میں سے تھوڑی سی بھی کمی کر دیتے ہیں جی تو آپ نے پورا امان کا حق ادا نہیں کیا قرآن کہتا ہے دل اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے حقوق لوگوں کو پورے سے پورے ادا کرو اور اس میں خیانت میں امانت کا لفظ یہاں کہا گیا ہے حقوق کے لیے کہ لوگوں کے حقوق پورے سے پورے ادا کرو اور اس میں کم کو تائی نہ کرو اور اگر لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھو تو ادب کے ساتھ فیصلہ کرو اور جہاں تک امینی تبکات کا زمانہ صحابہ میں تعلق تھا وہ سب کے سب اس میں چل رہے تھے لیکن امیر قوم کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کی اخلاقی بیانتی پر معاملات کو چھوڑ دے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی داری کرے احتساب اسلام کا ایک خاص ایک خاص محکمہ ہے جس میں انسانوں کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو ملازم ملازم کسی عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے اگر گورنر سے لے کر معمولی تک عہدے والے آج لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مستقل معمول تھا کہ جس گورنر کو کسی ملک کا حاکم بنا کر بھیجتے تھے جس پر بھیجا جاتا تھا ان کی تمام دولت اور ان کی جتنی بھی جائیداد اور جتنی بھی مالیات ہوتی تھی اس کی فہرست اپنے ساتھ سیکھ لیتے تھے اور جو اس کے رہن سہن کا طریقہ ہوتا تھا اسے بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کا معیار زندگی کیا ہے اور اگر اس نے جا کر اپنے مال میں کیونکہ اس وقت جو ٹوین دیا جاتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا تو ایسا عشرت کے خاتم کو قائم کر لے اب اگر اس میں اس کی مالیات زیادہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ چھوڑ دیں کہ بھائی جتنی بھی تھی نے کما لیا تیری ہو گئی حضرت عمر بن آٹھ ایک صحابی ہیں گورنر مقرر ہوئے مصر کے مصر کے اور کافی ان کے پاس تجارت بھی کرتے تھے حضرت عمر کا مستقل فیصلہ تھا جو کہ اپنے ملازمین کو جیسے کہتے ہیں نا جسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ ملازمت کی ایک کوڈ ہوتی ہے جو آرڈر ہوتے ہیں یعنی اس میں ایک مستقل آرڈر جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ بھی تھا کہ کوئی ملازم جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکے گا ملازمت کے وقت میں تجارت نہیں کر سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے نہ برات کر سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے نہ رشوت لے سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے اب جب تین چیزیں یہ نہیں ہوں گی تو صرف اس کے پاس کی تین دولت آئے گی جو کہ اسے اس کے نئی یعنی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے تو حضرت حضرت عمر آپ کے پاس بہت ساری پیسے پیدا ہو گئے کافی آگے انتظار وغیرہ میں لگا کر پیدا کر حضرت عمر کو معلوم ہوا اور حضرت عمر نے پورا باقاعدہ محکمہ قائم کر رکھا تھا ہم یہ لفظ ادا نہیں کرنے چاہیے لیکن سی آئی اے کی طرح پورا کا پورا میں تو کہتا ہوں کہ ہٹلر کی جب پیسوں میں وہ بات نہیں ہوگی خبروں کی رسانی کے لیے کیونکہ حضرت عمر کی انہیں کہتے تھے پچا نہیں ہے جو کہ لوگوں کے عام لوگوں کے پیچھے نہیں پوچھتے تھے لیکن جو ملازم ہوتے تھے ان کی ایک خبر جو تھی حضرت عمر تک ہیں واقعات ہوئے تو میں آپ کو ان شاء اللہ کل بھی میں کچھ کہہ دوں گا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حالات کو جانتے تھے ایک خاص آدمی یوں کہ آج کل کی اصلاح میں کہ چیف آف اینٹی کرپشن مقرر کر رکھا تھا جن کا نام تھا مسلمہ حضرت مسلمہ ابن مسلمان جس کا نام تھا وہ یعنی گورنروں پر وہ مقرر تھا کہ گورنروں کے جا کے آپ صوبے مقرر کیے ہوئے تھے ان کی ایڈمنسٹریشن کی آگے ہیں آپ صوبے تھے اتنی بڑی حکومت تھے پھر آگے اضلاع تھے اجلاس آگے وہ تھی تو اب گورنروں کے حالات معلوم جب سے اب معلوم کیا جو آئے اطلاع ملی کے پیسے زیادہ ہیں تو حضرت خالد عمر عبدال بہت بڑے صحابی ہیں گورنر ہیں جتنے بھی ان کے سوائے اس رقم کے جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے سب سب مال میں داخل کر لی کہ یہ تیرے اگر تو وہاں بھیجا گیا ہے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی خدمت کی طرف سے گیا بھیجا گیا ہے مال کے کمانے کے لیے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بحران گئے حاکم تھے گورنر مقرر بنا کر بھیجے گئے انہوں نے اپنی یعنی رشوت وغیرہ تو وہ لیتے نہیں تھے لیکن تجارت کی تو تجارت میں آٹھ ہزار روپیہ کما لیا وہ آٹھ ہزار درم تھے اگر تمہر کو اسلام ملی تو آٹھ کے آٹھ ہزار جو تھے وہ سب کے سب بیت المال اسی انمال ہیں جن کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کی حکومت کے زمانے کی جائیدادوں کو اور ملکیتوں کو ضبط کر کے بیت المال میں داخل کیا ہے یہ تو یعنی جو کہ کمائی والی بات تھی یہاں تک فکر کرتے تھے کہ ان کے ذہن سہن میں یعنی کوئی ایسا حق نہ آ جائے جس سے کہ مسلمانوں کی ممتاز ہو اور ان کی حالت آج کل تو جو ہے نا کہ اسٹیٹس بڑھایا جائے یہ معیاری زندگی ایک مرتبہ ہمارے یہاں راشے ہیں اس میں بھی اور میرے اتفاق سے کئی بات ایسے چل رہی تھی ایک آفیسر تھے ان سے بات ہوگی وہ معیار زندگی پر تقریر کر رہے تھے ان کے بعد میری تقریر تھی تو میں نے کہا دیا کہ بھائی معیار زندگی کی تو مثال آتے ہیں کہ ایک شخص ہو وہ لوہے کی تیلیوں کے پنجرے میں رہا ہو رہا کرتا ہو تو اسے کہا جائے کہ بھائی لوہے کی تیلیوں کی پنجا چھوڑ دو اور سونے کو ایک ہی لوہے کے پنجرے میں آ سونے کے پنجرے میں آ جا تو اصل میں معیار زندگی کا بلندی جو ہے نا اس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں اسلام کے نزدیک معیار زندگی کی بلندی مخصوص نہیں ہے بلکہ معیار اخلاق کی معیار حکمت کی اور معیار فتوا کی بلندی ہے اور اس وقت جب دیکھا جائے تو سیدنا حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں دیکھتے تھے نکل جاتے جب واپس بلاتے تو باہر نکل جاتے باہر نکل جاتے اگر کسی شخص میں تھوڑا بہت فرق پا لیتے میں تو اس کے خود ڈر سمجھ کرتے اور کہتے میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو خود بن کرا میں نے اسے اس لیے بھیجا تھا کہ تو لوگوں کی خدمت کر جس وقت گئے ہیں شام کے دورے پر بیت مقدس کی فتح کے لیے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ ریشمی لباس وغیرہ پہنے ہوئے تھے یہ تو کسی کی پرواہ کرتے نہیں بڑے جلالی تھے ایک دم کمپنیاں اٹھائیں اور منہ پر دے ماری کہ دیکھو اسلام اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے اگر اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کر تم دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر کے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں سفا کر کے اور پھر کہا جو انہوں نے کہا کہ اپنی چل رہے ہیں اور اس نے دکھایا کہ حضرت ہم نے اپنے اصل اور ساتھ کو نہیں چھوڑا اب بھی ہمارے ہاتھ چل پر ہیں اور ہمارے میں بہت چیز باقی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مال ہوتے تھے حاکم گورنر گورنروں کے لیے پانچ شرائط خاص طور پر رکھی تھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے باریک کپڑا نہیں پائی ایک ایاز ایاد غنم تھے ان کو صرف ان دو چیزوں کے اوپر یعنی گورنری سے ہٹایا گیا اطلاع اتنا سوچی سبھی نے دیا کہ چھنا ہوا کھانا کھاتا ہے اور دارو کپڑا پہنتا ہے بلایا بلایا پوچھا کہ کیا تمہارے گورنری کا جو ایریا ہے اس کے تمام غریب چھنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں سب پہ نہیں کھا سکتے کہ سب ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں پہن سکتے پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم نے ایسا کیا اور سزا دینے کے لیے یہ کیا سکتا ہے جی کہ انہیں کمبل کا کپڑا پہنایا ندی نے اور کچھ دے دیے اونٹوں کے کہ جا کے سزا کرا وہ کہہ لے تو موتی موتی لیے ہے کہ میں اتنا میں عزت ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا تیرے لیے عزت اسی میں ہے تیرے باپ کا نام قلم اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ریور چہ سکتا تھا قلم عربی میں جاتے ریوروں کو اور کوئی شرماتا اسلام کو عزت ملی اور تو لوگوں کے حقوق کو کاٹتا ایک اس چیز کی دوسری یہ کہا تھا بنا رکھا تھا کہ دیوڑی قائم نہیں کی جائے گی دیوڑی یعنی بات تاکہ لوگوں کے پہنچنے میں لوگوں کو دقت نہ ہو اور سردار کو کائم نہیں کیا جاتا ایک سائز تھے انہوں نے یہ اس میں فارش کی حاکم بنا کر بھیجے گئے حاکم بنا کر بھیجے گئے انہوں نے دیوڑی بنا لی کی انہوں نے اسی کو یہ تھے نا کرپشن کے چیف انہیں بھیجا تو حکم انہیں دیا کہ بغیر اس کی اطلاع کے جا کے اس کی دیونی کو جا کر آگ لگا یہ مسلمانوں سے ہو کر بیٹھتا یعنی صورت یہ تھی کہ حاکم جو ہے اس میں اور جو کہ یعنی عام رعایا ہے اس میں ہجابات نہ ہوں جس شخص کی جو بات ہے اس تک پہنچ سکے صرف یہی نہیں مقرر کیا تھا بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز کرتی ہر سال حج پر جاتے تھے اور جتنے بھی گورنر اور بڑے آفیسر ہوتے تھے ان سب کو بلاتے تھے کہ تم کی حج پر آؤ اور اعلان عام تھا کہ کسی کو اگر کسی گورنر سے شکایت ہے تو اس شکایت کو پیش کرے تاکہ میں اس کا دلوا دوں ایک موقع پر ایک ایک تھے اور اور یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کہ اے لوگ یہ عام لوگوں کو جو مشہور تھا اے لوگ میں یہ گورنر یا گھاس امال کا لفظ استعمال کرتے تھے میں نے اس لیے تمہارے ساتھ بنا کر نہیں بھیجے کہ یہ تمہاری کے اوپر درجے مارے یعنی یہ تمہیں مارے یا تمہارے مالوں کو تمہارے تم سے گھٹیتے ہیں بلکہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہارے حقوق کو تم تک پورا کریں اگر تمہارے حقوق کی ادائیگی میں یہ کوئی کوتا کرتے ہیں تو اس اس کی اطلاع مجھے دے دو تو نوعیت یہ ہوتی تھی کہ حج کے موقع پر خود نوعیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ آتے تھے اور اگر کوئی شکایت ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کے ساتھ یہ نوعیت ہوتی تھی ایک عامر تھے ان سے ایک شاستہ ایکسپر نے شکایت کر دی ہے تو تمہارے اللہ تعالیٰ نے سے کہ اس نے مجھے سو دھوتے دینا حضرت عمر نے کہا بلاؤ شہادت پوری ہو گئی شہادت پوری ہو گئی تو حضرت عمر آپ آ گئے کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ نے ایسے ہی یہاں کی پٹائی شروع کر دی تو کل کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا تو وہ حامل کر جائے تو حضرت عمر نے کہا میں حق کو حق جو ہے اسے تو جاری کر کے رہوں گا جاری کر کے رہوں گا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ تیار تھا کہ یہ اتنے میں وہ جو آدمی تھا نا جس جس کو سزا دی تھی حضرت عمر آپ کے پاس گئے اسے راضی کر لیا کہ ایک دوسرے کے بدلے میں بوائز اپنی پھر اس تو اس سے بچ گیا لیکن حضرت عمر نے پھر اپنی اپنے سے کوسائی تو میں یہ اس کا تھا دیکھیے ایک تو بات ایک دفعہ یہ ہوتا اگر کوئی آ گئے کوئی شخص آیا کہیں سے توحفہ تحائف آ گئے اپنے بیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دفعہ ان کے بیٹے عمر عبداللہ ابن عمر کے لیے ان کے دوسرے بیٹے کے لیے دو قمیصیں آ گئی وہ پہن کر آ گئے توحفے کے طور پر حدیے کے طور پر تو یہ پہن کر آ گئے حضرت عمر تو ایک ایک کو دیکھتے تھے دیکھا تو کمیشن کہ کہاں سے آئی ہیں کہ فلاں گورنمنٹ نے بھیجی اچھا سب کے لیے سب مسلمانوں کے لیے بھیجی ہے یا تمہارے لیے بھیجی کہ نہ ہمارے لیے بھیجی تو کہنے یہ تمہارے سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ میرے لیے بھیج رہا ہے ابھی پابند کر لیا اور کے بات مال داخل یہاں پر اندازہ کیجیے بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ کل اسی کو آگے بڑھا لوں گا <coughs> ایک حضرت اپنے بیوی تھی حضرت عمر کی بیوی تو کیا ہوا کہ وہاں سے ایک انہوں نے اپنے ذاتی دینار سے کتر خریدا کتر خریدا اور کیا کر جب کے بعد یہ داطیہ وغیرہ فتح ہو گیا اس کے بعد تو تعلقات ہو گئے تھے دوسری بات صحیح سے جیسے ہو جاتے ہیں تو ایک شیشی میں اتر بھرا اور لگے کہ یہ اس کی ساسر کی بیوی کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ پہنچا دو اور ہدایا کافی جایا کرتے تھے اب ادھر سے جب انہوں نے ادھر واپس جب وہ کافی آیا تو اسی شیشی میں وہ جواہرات بھرے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کہاں سے کہ کی بیوی نے بھیجا ہے کہ کس کے ہیں کہ میرے ہیں کہ کیوں تیرے ہیں کہ میں نے ادھر بھیجا تھا اس سے بھیجا فرمانے لگے اللہ کی بندی تو صحیح چاہتی ہے تو نے بھیجا تھا لیکن جو لے کر گیا تھا وہ تو جو قاصد جو تھا وہ تو مسلمانوں کے خرچے پر گیا تھا تو اس کی کیسے مالک ہو سکتی ہے تو اپنا دینار لے لے اسے بعد اللہ سے دینار دے دیا وہ وہ جتنے بھی موتی تھے وہ اس کے اندر داخل کر دیے تو میں نے کر رہا تھا کہ کی جتنے بھی راستے تھے ان کو بند کیا اور مال کی نگرانی پورے طور پر تھی اور ان کے اندر جذبے کو پیدا کر دیا کہ تمہارا کام جو ہے خدمت کرنا ہے خدا کے لیے اور تمہارا کام حقوق کی ادائیگی ہے نہ تو حقوق طلبی اور جس وقت اگر سب حق ادا کرتے چلے جائیں تو آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ مملکت کتنی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے ایک ساتھ لیتا ہوں دو منٹ تو زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ علامہ سوانی نے اس مقام پر لکھا ہے ہمارے یعنی کو تو چھوڑیے جو عالم رخ ہوتے ہیں سوفی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زمین پر کھیتی کرتا ہے تو اس کی استعداد سے اللہ کباب تعالیٰ اگر وہ صحیح رخ سے کھیتی کرے تو مثال کے طور پر میں اپنی اصطلاح میں کیا دوں پانچ من غلہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اپنی سستی کی بنا پر دو چھٹانگ کم پانچ من کا غلہ پیدا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنی اپنی صلاحیت کو پورے طور پر کیوں نے استعمال کیا کہ دو شکاس مزید غلہ آ جاتا جس سے کوئی انسان ہے میں ہم لوگ نہیں کھا سکتا ہم تو اسلام کے تمام شعبوں کو دیکھتے نہیں اسلام تو جب آتا ہے تو اپنے کم کمالات کے ساتھ آتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں انتہائی صحت حد اور چان عدم انصاف کی کمی جاتی ہے انشاءاللہ کل ہوا تو اس مضمون کو میں کچھ آگے بڑھا لوں گا آپ کو دوران الحمد للہ